سبق نمبر چار قرض کی ادائیگی اللہ تعالی ہم سب کو قرضہ سے حفاظت اور خلاصی عطا فرمائیں کفن دفن کے بعد اگر میت کا کچھ مال بچ جائے تو اس سے میت کے قرضے ادا کیے جائیں گے نمبر ایک اگر میت کے ذمے کوئی قرضہ نہ ہو تو بہت اچھا پھر تیسرے کام یعنی وصیت کی طرف متوجہ ہوں گے نمبر دو اگر میت کے ذمے قرض ہو اور اس کا چھوڑا ہوا سارا مال اس قرض کی ادائیگی میں لگ رہا ہو تو فوراً لگا دیا جائے قرض اتار دیا جائے تاکہ اس کی روح آزاد ہو جائے آخرت آسان ہو جائے نمبر تین اگر قرض زیادہ ہو اور چھوڑا ہوا مال کم ہو تو دیکھا جائے گا کہ قرض صرف ایک آدمی کا ہے یا زیادہ کا اگر ایک آدمی کا ہو تو سارا مال اسے دے دیا جائے اور اگر کئی افراد کا ہو تو ان کے قرضے کے تناسب سے ان میں مال تقسیم کر دیا جائے نمبر چار قرض زیادہ تھا اور مال تھوڑا چنانچہ کسی کا قرضہ پورا ادا نہ ہوا اب قرض خواہوں کی مرضی کہ وہ باقی قرضہ معاف کر دیں اور اجر کے مستحق بنیں یا معاف نہ کریں اور اپنا معاملہ قیامت پر چھوڑ دیں جہاں اللہ تعالیٰ نیکیوں اور گناہوں کے عدل بدلے سے ان کا قرض اس مقروض آدمی سے دلوائیں گے انشاءاللہ نمبر پانچ قرض خواہوں کا قرضہ صرف میت کے مال سے ہی ادا ہوگا وہ رسا کے ذمے نہیں ہے کہ وہ اپنے مال سے اس کا قرضہ ادا کریں اور نہ قرض خواہ کو یہ اختیار ہے کہ وہ ورثاء سے مانگے ہاں اگر وہ رسا احسان کرتے ہوئے اپنے مال سے اس کا قرضہ ادا کر دیں تو یہ بڑے اجر اور سلا رحمی والا عمل ہے نمبر چھ میت کے مال میں سے سب سے پہلے اس کے وہ قرضے ادا کیے جائیں گے جو اس نے مرض الوفات سے پہلے کسی سے لیے یا جن کا اس نے اقرار کیا یا جو اس کے ذمے شرعن لازم ہوئے بیوی کا مہر بھی اسی قسم کا قرض ہے اگر زندگی میں ادا نہ کیا تو مرنے کے بعد اس کے مال میں سے ادا کیا جائے گا نمبر سات اگر یہ واضح قرضے ادا کرنے کے بعد بھی مال بچ رہا ہو تو پھر وہ قرضے ادا کیے جائیں گے جن کا میت نے اپنے مرض الوفات میں قرار کیا مثلا کسی کا مال دھوکے وغیرہ سے لے لیا تھا یا چھپا لیا تھا جب مرنے لگا تو اقرار کر لیا کہ میں نے فلاں کا اتنا حق دینا ہے واضح قرضے ادا کرنے کے بعد ایسے قرضے ادا کیے جائیں گے نمبر آٹھ میت کے ذمے اللہ تعالیٰ کے جو قرضے ہیں مثلا فرض زکوٰۃ نہیں دی فرض حج ادا نہیں کیا روزے چھوڑے ان کا فدیہ ادا نہیں کیا وغیرہ ایسے قرضے میت کے تہائی مال میں سے تب ادا کیے جائیں گے جب وہ ان کی وصیت کرے اگر اس نے وصیت نہیں کی تو رسا کے ذمے نہیں ہے کہ وہ میت کے مال میں سے یہ قرضے ادا کریں نمبر نو میت نے بالکل کچھ مال نہیں چھوڑا یا جتنا چھوڑا تھا وہ سارا کفن دفن میں لگ گیا اور اس کے ذمے لوگوں کے قرضے بھی ہیں تو اب حکم یہ ہے کہ قرض لینے والوں کی مرضی کہ وہ اسے اپنے قرضے معاف کر دیں اور بڑا اجر کمائیں یا اپنا معاملہ قیامت کے فیصلے پر چھوڑ دیں نمبر دس قرض کا معاملہ سخت ہے ہر مسلمان کو چاہیے کہ اپنے قرض کی تفصیلات لکھ کر ایسی جگہ رکھا کرے جہاں پر تحریر محفوظ رہے اور مرنے کے بعد وہ کے علم میں آ جائے